لنا دوسری دعا اور مہربانی کر بخش دے تو ہمیں ان کا علت ہے بے شک تو پر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے تجھے ہر کام کرنے کی طاقت ہے مہربانی کر ہماری یہ مراد پوری کر جہاں تک حضرت انصاف کا مسئلہ تھا اشارہ آیا ہے یہ جو ابھی تم نے آیت پڑھی ہے نا اتم ملنا نورنا سے پہلے جی یا نور صاحب ہے نا یہ پایا نا پیچھے انصاف کے مسئلے کے اندر آیا تھا نا اچھا اب یا نبیوں سے دوسرا مضمون جہاد کا شروع ہو رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفارہ حالت دنیا چل کا ہے دنیا کی حالت ہے جہاد کر تو کافروں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ لکھا ہے اے بدسنا نے تلوار کے ساتھ بل منافع کینا اور بازوں کے ساتھ لیکن لکھا ہے بل خان کے زبان کے ساتھ کیونکہ منافقوں کو قتل نہیں کرنا وہ ظہری طور پر مسلمان بنے ہوئے تھے اگر ان کو قتل کیا جاتا تو لوگوں میں بدنامی ہوتی کہ جب یہ تھوڑے تھے تو جو بھی آتا اس کو لے لیتے تھے اب کہتے تو بھی منافع ہے تو بھی منافع ہے اس کو قتل کرو اس کو تو لوگ اسلام سے بدن ہو جاتے اسلام قبول ہی کوئی نہ کرتا کبھی اپنے شکردوں کو تو قتل کر رہا پتہ نہیں ہمیں قتل کروا دیں سمجھ رہے ہو ہاں بھائی منافع کہنا اور منافع ان کو بھی قتل کرو جہاد کرو ان کے ساتھ لیکن بل خان زبان کے ساتھ بغل اور سختی کرو ان پر بغل علیہم کا مانا اور ان پر سختی کرو سمجھا نا سی وما واہ جہنم چل کا ہے حالت اخرویہ حالت اخرویہ آخرت کی حالت ان کی کیا ہوگی اور رجوع کی جگہ ان کی جہنم ہے وہ بیسل مفیر مزمت جہنم چل کا ہے مزمت جہنم اور بڑی بری جگہ ہے رجوع کی رجوع کی جگہ بڑی بری ہے اچھا و ذرا لوط صلی اللہ پاک دو مثالیں بیان کر رہے ہیں سمجھا تین بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ سن لو کہ جو آدمی ایمان اختیار کرے گا عمل صالح کرے گا اس کو نجات ملے گی بس اور اس کے علاوہ نجات کی کوئی صورت اگر کوئی با نبی کی بیوی ہے تو اس کی بھی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے اگر کوئی نبی کا باپ ہے بیٹا ہے تو اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے اور اگر نیک عورت کا ہے اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے معافی کی صورت ایک ہی ہے کہ عقیدہ عمل درست ہو گئے ذرا اللہ ہو بیان کرتے ہیں اللہ پاک مثال للذین کفروا بات عبرت ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا للذین پر عبرت لکھا ہے نا جی عبرت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا امراط لوہ بمرا حضرت امراط الوہن بمرا ماتو ماتو والے مل کر جو ہے نا وہ سن رہے ہو یہ زارا با کا مفول اول ہے کیا ہے ہاں اور ماسالن مفول فانی تھا مثال بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مثال باقی لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا عورت حضرت نو اور عورت حضرت علیہ السلام کی کون اتا من عبادنا تھی وہ دونوں نیچے دو بندوں کے ہمارے بندوں سے ہمارے نیک بندوں کی بیویا خالح اعلیٰ درجے کے نیک کا اعلیٰ درجے کے نیک انسان

یہاں مولا کا معنی میں نے کیا ہے رفیق اور مددگار رفیق اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق ہیں ساتھی ہیں مددگار ہیں اللہ پاک اصل میں اور ملکہ کس بات میں مددگار ہیں جبریل کس بات میں مددگار ہے توسط فلفیوز میں کہ اللہ پاک سے وہ لے آتا ہے اور حضرت نبی علیہ السلام تک پہنچاتا ہے سمجھا نا سر اور سارے المومنین بھی حضرت کے مددگار ہیں اس کا مطلب ہے کہ نبی کی شان کم ہو گئی علی کی شان بڑھ گئی جی۔ کیا سنا ہے جی۔ اگر اس لفظ کو وہ لیتے ہیں کہ حضرت علی مدد کرنے والا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان کم ہو گئی علی کی شان بڑھ گئی کہ علی مدد دینے والا ہے نبی علیہ السلام مدد لینے والے ہیں سمجھا نا ہیں غلط بات ہے یہ حضور دہنی ہے حضور دہنی مراد ہے ہوما خیانت کی ان دونوں عورتوں نے ان دونوں آبدین کی ان بندوں کی خیانت کی ان دونوں نے میرے طرف دیکھا یہ سمجھنا ہے کہ خانتا ہما سے کیا مراد ہے کون سی خیانت کی تھی ان دونوں عورتوں نے نو علیہ السلام کی بیوی نے اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے کون سی خیانت کی تھی بعض لوگوں نے لکھ مارا ہے کہ لوت علیہ السلام اور تسلیم کی قوم جو تھی ان کو چونکہ لواطت کی بیماری تھی تو وہ اپنی بیویوں سے جمع نہیں کرتے تھے تو بیویاں ان کی گھروں میں فارغ بیٹھی تھیں ان کو یعنی شاوت تھی تنگ کیا تو وہ فحق کرتی تھی آپ اپنے فرض کو رگڑتی تو اپنی شاوت رانی کیا کرتی تھی تو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کو یہی بیماری تھی یہ خیال بات ہے سمجھا کہ لیکن یاد کر لو یہ بات کہ یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل کیا ہے درایتن بھی اور روایت بھی درایتن تو اس لیے غلط ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ لباست کرتے تھے لوت علیہ السلام تو نبی تھے اللہ پاک کے وہ تو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے تھے سمجھ رہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ تو اپنی بیوی کے حقوق پورے ادا کرتے تھے آپ کی بیوی جو تھی وہ تو فارغ نہیں تھی وہ تو باقی قوم تھی جو اس مرد کے اندر مبتلا تھی اور نمبر دو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے بھی فرمایا ہے اور بھی تمام مفسرین مجھ میں اس بات پر کہ ہر پیغمبر کی بیوی زنا سے پاک ہے ہر پیغمبر کی بیوی کیا ہوتی ہے زنا سے پاک ہوتی ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کی بیوی نے کبھی ان کا گناہ کیا ہو آپ کے پاس حاشیے پر کہیں نہیں لکھا نیچے اے لا فل زنا فقد فقط عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما حضرت ابن عباس سے نبی جن قطو کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی نہیں کیا بات سمجھ بھائی پھر کون سی خیانت مراد ہے اگر بنا مراد نہیں جواب کہ یہ خیانت دینی مراد ہے یعنی وہ مشرقہ تھی وہ کیا تھی مشرقہ کافرہ تھی وہ حضرت لو علیہ السلام کی بیوی اور کنان کی ماں اور کیا نام ہے بھی اس کے ساتھ تھا اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں مشرقہ کافرہ تھی یہاں شرک و کفر والی خیانت مراد ہے کیا مراد ہے اب زبردست سوال ہوتا ہے سزا براتار مزاح والی بات ہے تم کہتے ہو کہ زنا زنا والی خیانت مراد کون سی خیانت مراد ہے بھائی زنا کا گنا زیادہ ہے یا شرک و کفر کا گنا زیادہ ہے کون سا گنا بڑا ہے شرک و کفر تو چھوٹا گنا نہیں کرتی تھی بڑا گنا کرتی تھی چھوٹے گنا کی تم نفی کر رہے ہو زنا کی زنا ویسے تو بڑا ہے لیکن شرک کے مقابلے میں تو کم ہے نا جی چھوٹے گنا کی نفی کر رہے ہو بڑے گنا کا اس بات کا تو زنا تو نہیں کرتی تھی لیکن شرک کرتی تھی شرک تو زنا سے بھی زیادہ ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ زنا جو ہے زنا یہ ہر دور میں عیب رہا ہے ہر دور میں چاہ رہا ہے اور پیغمبر کی بیوی ایسے عجوب سے پاک ہوا کرتی ہے تاکہ پیغمبر کی توہین نہ ہو معاشرے میں تاکہ پیغمبر کی معاشرے میں توہین اور شرک جو ہے شرک ایک مذہبی خرابی ہے وہ سارے لوگ جو تھے وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتے تھے اس لیے یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس علاقے کے اندر اس زمانے کے اندر یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ سارے ملوث تھے اس کے اندر بنا جو ہے یہ عیب ہوتا تھا بہت بڑا خدا نہ کرے کسی مولوی کی کسی مولوی کی بیوی اگر بنا میں مبتلا ہوگے تو وہ مولوی نے نماز پڑھانے کا ہے نہ تبلیغ کرنے کا ہے ایسا ہے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی ازواج کو دینا سے معصوم رکھا ہے تاکہ پیغمبر کی معاشرے میں توہین نہ ہوئے شرک اگرچہ بڑا گناہ ہے لیکن معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا وہ سارے لوگ اس میں ملوث تھے اس لیے اس سے پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کرو مانا کی ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بزرگوں فلم یغنیا عنہما من اللہ جو پتنا دفع کیا ان دونوں نے ان اپنی بیویوں سے اللہ کے عذاب سے کسی چیز کو وکیلا اور کہا گیا داخل ہو جاؤ تم بھی نار کے اندر آگ کے اندر بوجہ شرک و کفر کے ساتھ باقی داخل ہونے والوں کے جاؤ تم بھی جہنم کے اندر سمجھا جس طرح اور مشرقین جا رہے ہیں تم بھی جہنم میں جاؤ آ اور بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بات عجیب بات ہے کہ جب کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا تو حضرت عائشہ پر تومد کے معاملہ میں نبی اور صحابہ کیوں پریشان ہوئے وہ تو ایک واقعہ ہے نا جی مشاہدہ تھا نا یہ تو قانون ہے نا کہ کسی پیغمبر کی بیوی نے زنا نہیں کیا لیکن وہ تو ایک واقعہ پیش آ گیا کہ دونوں کٹھے ہو گئے الگ ہو گئے خلوت ہو گئی تو لوگوں کو کہنے کا موقع مل گیا کو سمجھ رہے ہو صحابہ اور نبی علیہ السلام جو پریشان ہوئے وہ کس بات سے پریشان ہوئے اس بات سے نہ کہ بیوی عائشہ سے زنا ہوا ہے تاکہ یہ سوال ہے کہ پیغمبر کی بیوی نے تو ذنا نہیں کیا پریشان اس لیے تھے کہ منافق بےمان شور مچا رہے تھے پورے مدینے کے اندر کہ زنا ہو گیا زنا ہو گیا اور رد کرنے کی کوئی صورت نہیں بنتی کوئی سمجھ آئیے بھائی ویسے تو نبی علیہ السلام کو یقین تھا حدیث میں آیا ہے آپ پڑھو گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری اہل و جو ہے عموم سے زنا سرزد نہیں ہوا اور جس کے بارے میں یہ نام لیتے ہیں وہ کبھی میرے گھر میں آئے ہی نہیں اور کرائم شواہد سے آپ نفی کر رہے تھے تو یوں تو آپ کو یقین تھا لیکن وہ تہمت جو لگی ہوئی تھی تہمت کے ادارے کا مسئلہ تھا اس کو کیسے ذیل کیا جائے ختم کیا جائے یار ایسی باتیں ہیں خام نہیں کیا تھا نکاح کرو نکاس کروار اللہ صلاح اور بیان کرتے ہیں اللہ پاک مثال وقت ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا ان لوگوں کی تسلی کے لیے جنہوں نے ایمان لایا عورت فرعون کی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت السلام کی خوبی ذات بہن تھی سمجھا سی یہ فرعون کی بیوی تھی اس کی محبوبہ بیوی پہلے تو محبوبہ تھی لیکن جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو وہ ظالم بیچارے کو رائن دیا کرتا تھا اس قالت رب میری جب کہ کہنے لگی رب اے میرے پروردگار دعا نمبر اول جی ہے دعا نمبر اول اے میرے پروردگار بنا تو میرے لیے اپنے قرب میں کا اپنے قرب میں بیتن ایک گھر فل جنت جنت کے اندر نمبر دوم دعا اور نجات تھا فرما تو مجھے شر فراؤن سے اور اس کے آمال سے فراؤن اور اس کے آمال کے شر سے مجھے فرما کیا مراد عمل سے وہ و عبادت و غیر اللہ ہے کفر اور اللہ کے غیر کی عبادت جو وہ کرتا ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما و نجی تیسری دعا اور نجات عطا فرما تو مجھے ساری قوم ظالم سے سارے ظالم بےمان ان سے مجھے نجات عطا فرما شر حصی و مانوی شر حصی و حصی و ماروی مجھے نجات عطا فرما <clears throat> مریم ابنت عمران اللہ کی آسنت فرجا اور مریم بنتے عمران اللہ کی آسنت فضائل مریم ہے اور بیان اخلاق بیان اخلاق کا بیان ہے وہ جس نے محفوظ رکھا اپنے فرض کو اپنے لگیج کو محفوظ رکھا آسنت کے لکھا کا حلال اور حرام سے جی۔ حلال اور نہ زنا نہ نکاح کچھ بھی نہیں ہوا بالکل جس نے محفوظ رکھا اپنے فرض کو فنفق نہ آتی ہے احسان سمرائے احسان ہاں پھونکا ہم نے بواسطہ جبرائیل بواسطہ جبرائیل پھونکا ہم نے فی ہے اس فرض کے اندر اپنی ہے میری طرف دیکھو سمجھا دوں گا یہاں صنعت آتے ہے کیا ہے سن آتے کیا چاہے وہ یہ کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہوں لفظ کو جب ذکر کیا جائے تو اور مانا لیا جائے جب اس کی زمین راج کی جائے تو اور مانا لیا جائے فرض کے دو معنی ہیں کتنی معنی ہیں ایک فرض کا مانا حضور مخصوص شرم دوسرا فرض کا مانا یہ چاہتے کے گا سمجھ رہے ہو اب آ فرجہ کے اندر فرج سے مراد عضو جو مقصوص یعنی شرم گاہ ہے اور پھر جب نفقنا فیے کا ہی زمین پھیرے گے فرض کی طرف تو اس سے مراد چاہ کے گرے ہے کیونکہ جبریل نے یہاں پھونک ماری تھی سمجھ رہے ہو خیال کرنا ذرا توجہ کرو اللہ کی آسنت فرجہ وہ عورت جس نے محفوظ رکھا اپنے ننگیج کو اپنی شرمگاہ کو حلال و حرام سے یہاں فرض کا من شرمگاہ ہے آگے فنا فخنا پھونکا ہم نے فی ہے اس کے اندر اچھا ہم نے پھونکا اللہ نے تو پھونکا نہیں دیا تھا نا جی کس نے پھونکا دیا تھا جبریل نے اس لیے لکھا ہے باباستہ ہے جبریل جی۔ ہے پر پھونکا ہم نے بیچ اس فرج یعنی چا کے گرے بان کے اس فرج میں یعنی چا کے گرے بان میں روح نا اپنی طرف سے ایک جان اپنی طرف سے ایک روح اور ایک جان بس خود کالے مارتے رب بجانے عقیدہ جی کیا لکھا ہے بیان عقیدہ اللہ کی آسرت بیان اخلاق تھا اور یہ چاہے بیان عقیدہ ہے اور سچا جانا اس نے تصدیق کی اس نے سات کالے مات اور باتوں اپنے پروردگار سے اپنے رب کی باتوں پر جو جبریل علیہ السلام نے آ کر اس کو کہی اپنے رب کی باتوں پر اس نے تصدیق کی وہ کوتب بھی اور اس کی تمام کتابوں کی وکانت من القان دین بیان عمل طریقہ یعنی اور تھی وہ من القان تین فرما برداروں سے فرما برداروں سے تھی وہ طرف دیکھو سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک مسئلہ توحید کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ اور انصاف فی سبیل اللہ کا بیان تھا کیا سمجھ رہے ہو سورہ حدیث سے لے کر سورہ تحریم تک مسئلہ توحید کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ اور انصاف فی سبیل اللہ کا بیان تھا اب سورہ ملک سے مسئلہ توحید کا ایک اور پہلو بیان کر رہے ہیں پیچھے بھی پڑھ رہے ہو سورہ الرحمان کے اندر کہ مشرقین میں جہاں اور شرک تھے ایک شرک برکتی بھی تھا ایک شرک شرک برکتی ہے کہ وہ غیر اللہ کو برکات دہندہ سمجھتے تھے کہتے تھے یہ نبی ولی ہمارے معبود لا ادا مناج جو ہیں یہ ہمارے مال میں ہماری جان میں ہماری اولاد میں برکات پیدا کر دیتے ہیں جب ہم ان کو پکارتے ہیں ان کی منتیں دیتے ہیں ان کے اٹے گھٹے دیتے ہیں ان کی قبر کے پھیرے اور سیدھے کرتے ہیں تو یہ خوش ہو کر ہماری جان میں مال میں عزت میں کاروبار میں بگتے ڈال دیتے ہیں اللہ پاک نے اس پہلو کی تردید فرمائی ہے سورہ ملک کے اندر تبارہ کل بے جن ملک کو برکتے صرف اللہ ہی دینے والا ہے جو بادشاہ ہے اللہ کے علاوہ برکات دینے والا کوئی نہیں ہے بات سمجھ لیجیے یہ حضرت دعویٰ ہے دعوی صورت بالکل ابتدا کے اندر ہے سمجھا اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تین دلائل عقلیہ عامہ اور آٹھ دلائل عقلیہ خاصا آئیں گے تین دلائل عقلیہ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ شاء اور آٹھ دلائل عقلیہ خاصا آئیں گے اور گجرات تخلیفات تمشیرات بھی آئیں گے اس کے بعد سورہ قلم آ رہی ہے سورہ قلم میں فرماتے ہیں ودو لو تو دہنو فیو دہنون سورہ قلم کی آیت نمبر آٹھ ہے آٹھ کے بعد نو ہے ودو لو تو دہنو خبردار حضرت خبردار یہ مشرقین نرمی کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی نرم ہو جاؤ مسئلے کے اندر نرمی کرو لیکن خبردار آپ نے نرمی نہیں کرنی مسئلہ پورا پورا پہنچا دو کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے نہیں مجھانت ہے اس کے بعد ہے سورہ الحاقہ اس کے اندر اس مسئلے کو توحید برکتی کو نہ ماننے پر تخویف اخروی ہے چاہے اور دنیاوی اس مسئلے کو نہ ماننے پر تخویفات اخرویہ اور دنیاویہ ہے اس کے بعد سورہ معارج آئے گی اس کے اندر زجر آئے گی کہ دیکھو بجائے ماننے کے الٹا فال فائل ان پہ عذاب عذاب مانگ رہے کیا مانگ رہے ہیں اس کے بعد آئے گی سورہ نوح سورہ نوح کے اندر توحید برکتی پر دلیل نقلی ادنو علیہ السلام آئے گی اس کے بعد آئے گی سورہ جن اس کے اندر توحید برکتی پر دلیل نقلی جنات آئے گی بات سمجھیے اس طرح سورہ ملک سے لے کر سورہ جن تک یہ گویا ایک ہی سورت ہے کیا ہے پورے ملک میں دعوی صورت پیش کیا گیا اس کے بعد پورے قلم کے اندر مجھانت سے منع کیا گیا اس کے بعد پورے حاقہ کے اندر تخلیفات اخرویہ دنیاویہ پیش کی گئی اس کے بعد پورے معارف کے اندر زجر کی گئی اس کے بعد دلیل نقلی از روح علیہ السلام اس کے بعد دلیل نقلی از جنات اب کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بے جا ملک دعوی سورت جی دعوی سورت تمام برکات دینے کا مالک وہی ہے سمجھا سی ہاں۔ یہ اصل میں میں بھی سمجھتا ہوں مزاج پرچیاں آتی ہیں نا بات دورے پر آتے ہیں نا ادھر ادھر باتیں سن آتے ہیں وہ پھر پچی دے دیتے ہیں کہتے ہیں حضرت آسیہ بی بی مریم کس کے ساتھ ہوں گی جنت کے اندر کس کے ساتھ ہوں گی بس ایسی باتیں بعض بعد روایات کے اندر آیا ہے کمزور روایات کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئے روایات کمزور ہیں صحیح نہیں ہے تبارہ الذی بے جا دہل ملک والا ہے وہ اللہ برکتوں والا ہے وہ اللہ بے جا ملک جس کے قبضے قدرت کے اندر ہے تمام بادشاہی جس کے قبضے قدرت میں ہے تمام بادشاہی تبارک کا معنی شاہ ولی اللہ صاحب نے مولا تعالیٰ نے کیا ہے لکھا ہے آپ کے بعد برکت ازوست جی۔ لکھا ہے برکت ازوست از اوست از شاہ رحم اللہ تعالیٰ بکتوں والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے کے اندر ہے ساری بات چاہیے تمام تصنفات یہ دلیل عقلی عام اول لکھا ہوا ہے جی۔ دلیل عقلی عام اول سمجھا نہیں یہ دلیل عام ابل اور تبارتی کے نیچے لکھا ہے اللہ کے ساتھ لگ رہا ہے وہ ذات پاک جس کے قبضے میں ہے ساری بادشاہی اللہ فرماتے بادشاہ میں ہوں حکم میں چلا رہا ہوں عزت کے ذلت کے بیماری تندرستی خوشی غمی کے تو جب حکم میرے چل رہے ہیں تو برکتیں بھی میری ہیں وہ والا کل شین قدیر دلیل عقلی عام نمبر دوم ہے اور وہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے جب ہر پر قدرت رکھنے والا میں ہوں تو برکتیں دینے والا بھی میں ہوں اللہ بھی خلق الموتا دلیل عقلی عام نمبر تین وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا موت اور حیات کو لے جب لوگ خلق ہاں کیا مقصد ہے تاکہ آزما دے تمہارے تمہیں کون سا تمہارا بہتر ہے اعمال کے آحبل عزیز ہو اور وہ غالب ہے نہ ماننے والوں کے لیے الغفور و بخش دینے والا ہے کن کے لیے کے لیے اللہ بھی خلق سوا سما آباد دلیل عقلی خاص نمبر جی، میں تو دیکھو کسی قدرت کا ذکر کرنا اللہ کی کسی قدرت کا کسی کا نشانی کا ذکر کرنا یہ دلیل عقلی عام ہے میں سمجھاتا ہوں مثال دے کر یہ لفظ یاد کر دو اللہ کی کسی قدرت کا ذکر کرنا یہ دلیل عقلی اور اس شہر کی کسی مخصوص صفت کا ذکر کرنا یہ دلیل عقلی خاص ہے مثلا آسمان اللہ ہے میں نے پیدا کیے زمینیں میں نے پیدا کی یہ دلیل عقلی عام ہے کیا ہے اور آسمانوں کو ساتھ بنایا تہ بتہ بنایا خوبصورت بنایا ستارے لگائے یہ آسمان کی صفات کا ذکر ہے یہ دلیل اپنی خاص چاہے کیا ہے زمین کو میں نے پیدا کیا یہ دلیل اپنی عام ہے زمین کو میں نے نرم بنایا زمین کو میں نے تمہارے لیے کافی بنایا زمین کے اندر میں نے یہ کیا یہ کیا یہ دلیل اپنی خاص ہے سمجھ رہے ہو جی؟ آپ دیکھو اب پہلے جو تھا نا بیجا دین ملک کا ذکر تھا والا پولیشن کو دیجیے ساری دلیل لکڑی عمومی تھی اب اللہ کا سے دلیل لکڑی خاص نمبر کیوں اس لیے کہ اب آسمانوں کی مخصوص صفات کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے ہاں اب اللہ خالہ کا بل کا بحث اول عالم الوی بحث اول عالم اوپر کے جہان کا ذکر ہے وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا سات آسمانوں کو سباکن تہ بتا سباکن کا من اب دیکھو اللہ فرماتے آسمان میں نے پیدا کیے تو ان کو سباکن کوئی اور بنا رہا ہے سمجھ رہے ہو جس طرح پیدا میں نے کیے تو سباکن بھی میں نے بنایا سمجھا نہیں کرو مانا وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو تباہ کنتا بتا ماں تارا سما طریقہ ہے سما آسمان بڑا مضبوط ہے نہیں دیکھتا تو بیچ پیدائش رحمان کے من تفاوتن کوئی اختلاف اور کوئی فرق لکھا ہے اختلاف اور عدم تناسب اختلاف اور عدم تناسب سمجھا تھی کوئی عدم تناسب نہیں ہے ساری کی ساری جو ہے ایک جیسا بنا ہوا ہے من تفاوتن کوئی فرق وہ اونچ نیچ ہوتی ہے نا جی کچھ بھی نہیں ہے فرض البا سارا پھر تو دید کو آیا دیکھتا ہے تو من فطورن کوئی شگاف اور دراڑ شگاف اور دراڑ دراڑ سمجھتے ہو دیوار ہوتی ہے نا جی، دیوار دیوار میں چیر آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے گرتی نہیں ہے دیوار سب جو آپ کو نشان بن جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں درار کہتے ہیں درمیان سے تھوڑی سی یوں ہو جاتی ہے تھوڑی سی شگاف پا جاتا ہے اس کو درار کہتے ہیں الباسارا کے نیچے لکھا ہے یعنی بلا تعمل تو کئی بار دیکھا ہوگا بس اب کے بار کئی بار دیکھا ہوگا لکھا ہے ہاں آگے لکھ لو یہ اب پس اب کے بار تو کے ساتھ دیکھو پس اب بار بعد امول کے ساتھ دیکھو اب کے بار عمل کے ساتھ دیکھو غور کر کے دیکھو پر پھر تو دید کو آیا دیکھتا ہے تو من کوئی درار کوئی شگاف مرج اخوار کر رہتے ہیں اس کے بعد پھر تو دید کو کر رہتا ہے کر رہتا ہے تسمیہ تکرار کے لیے کر رہا تھا باد رہا تین سمجھا یہ مراد ہے بار بار پھر تو جن قلب آخر کار پھرے گی طرف تیرے دید خاص ان آجد ہو کر کا مانا عاجز ہو کر وہ حسیرن اور وہ تھکی ہوئی ہوگی سمجھا دیپ تیری طرف پھرے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی بلا پر سما دنیا دلیل اکلی خاص نمبر دو اللہ فرماتے ہیں آسمان میں نے پیدا کیا اور آسمان کو مزین کسی اور نے کیا ہے جی جس طرح پیدا میں نے کیا مزین بھی میں نے کیا ہے اسی طرح اشیاء کا دینے والا بھی میں ہوں اور ان میں برکات دینے والا بھی میں ہوں اور البتہ تاکہ مدین کی ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ سمجھا یہ ستارے مراد ہیں بجال نہ اور کر دیا ہم نے ان مساوی کو رجومل لکھا تین ہے دلیل خاص نمبر سوم دلیل خاص نمبر نمبر تین ہے اور کر دیا ہم نے ان کو رجم کا ذریعہ برتے شیطان کے مارنے کا ذریعہ جلانے کا ذریعہ بستے شیطان کے وہ آ اور تیار کیا ہم نے وقت شیاتی ان کے عذاب آگ کا آگ سے مراد جہنم والی آگ نہیں ہے یہی ستارہ جو شیطان کو لگتا ہے یہی آگ مراد ہے نکل کر آگ جو ستاروں سے نکلتی ہے ہاں خیال کرو ذرا ولی لدینہ کا فاروق اب اضرت تخلیف اخر بھی آ گئی ہے اور بات تو لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا بے رب ساتھ توحید اپنے پروردگار کے عذاب ہے جہنم کا جہنم کا عذاب ہے مسیر مزمت نارے جہنم کیا ہے شدت غلط لکھا ہے جو مزمت ہے یہ شدت کا بیان نہیں ہے خیال کرو مزمت نارے جہنم مزمت لکھ لو شدت کا اچھا اذا القو کے نیچے لکھ لو شدت جانا خلق الموت اول حیات خلق سے چیز وجود میں آتی ہے اور موت تو عدیم شہ ہے یہ اختلاف ہے علماء کا کہ موت جو ہے یہ آدم ہے یا ملکہ ہے سمجھا حقیقت یہ ہے کہ موت ایک وجودی چیز ہے موت کس کو کہتے ہیں موت کہتے ہیں خروج روح ہے آنے بدن ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا میں یہ تمہیں پر یہ بات میں عرض کروں گا کہ موت کہتے کس کو ہے موت کہتے ہیں خروج روح ہے سمجھ رہے ہو ہاں، یہ ملکہ ہے یہ عزم نہیں یہ بڑا لمبا چوڑا یہ آپ نے بات سے شرح عرض کی ہوئی ہوں گی یہ شرح مواقف شرح مقاصد وغیرہ وغیرہ باقی موت کو کیوں مقدم کیا اس لیے کہ موت پہلے ہے حیات بعد میں ہے انسان پر موت پہلے آتی ہے حیات بعد میں ہے اچھا جی حیات جو ہے اس کے بعد آئی ہے وہ بیسل مسیح اور بڑی بری جگہ ہے رجوع کی ادا القو یہ ہے شدت نار جہنم چاہے ہاں یہ نار جہنم کی شدت کا بیان ہے جب کہ ڈالے جائیں گے وہ بیٹ اس جہنم کے آگ کے سنیں گے بات کے شہیکن زور کی آواز شہید کا زور کی آواز یہ سخت آواز سنیں گے اس کے لیے وہ یہ تفور ہو اور یہ جوش مار رہی ہوگی جہنم کی آگ یاد پیدا کر دیں گے اتنی اس کو شعور دے دیں گے اور جا یہ ہے کہ تمثیر ہے کنایا ہے سختی سے سمجھ ہاں جی، ہاں جی، دونوں باتیں ہیں یا بابا جا ادراک کے یا مقصود تمثیل ہے دراکی بج ہے آزاد دیا گیا جب بھی ڈالی جائے گی اس آگ کے اندر ایک جماعت ایک فوج اور جماعت سال ہوں تو پوچھیں گے ان سے تو بھی خن پوچھیں گے ان سے خزانہ تو ہاں ڈر ہو گئے اس نار کے آیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس جگانے والا اور اتنی جو جہنم کے اندر آ رہے ہو کہ تمہارے پاس جگانے والا کوئی نہیں آیا تھا آیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس جگانے والا سمجھا کالو بلا اقرار مجرمی جی، اور بطور اعتراف کہیں گے کہیں گے بطور اعتراف کہیں گے قد جا آنا کیوں نہیں بلا ہاں آئے کو تھے تاکہ آئے تھے ہمارے پاس ندی جن ڈرانے والے جرم اول تقویب ہم نے ان کی تقریب کی تھی مگر شامت ہماری کے بس جکس لایا ہم نے بکل نمبر دو تقویب وہی میری تقریب اور ہم نے کہا ما اللہ ہو نہیں اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی من شین کچھ بھی نہیں ہوتا رہا از قبیل احکام و کتب از قبیل احکام و کتب اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا نہ کتابیں نہ احکام ان انتم نمبر سوم توہین نذیر جی نمبر سوم توہین توہین نذیر سمجھا تھی نذیر کی توہین ہے جلانے والے کی نہیں ہو تم مگر بیچ گمراہی بڑی وہ الٹا پیغمبروں کو کہہ رہے کہ تم گمراہ ہو وقالوا لو كنا ندامت مشرقین کیا کے دن کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں بات کو سمجھتے اور کہیں گے کہ لوگ نہ کاش کے ہوتے ہم نہ سنتے ہم کیا سنتے کسی ناصے کی بات کیا سنتے کسی ناسے کی بات کو سنتے جی اور نہ کرو یا سمجھتے ہم عقل سے کام لے کر سمجھتے ہم کس چیز کو بولو صحیح لکھا ہوا حقیقت معاملہ کو تو نہ ہوتے ہم بیٹ اصحاب شریر کے ساتھی ہوں آگ کے ساتھ خلاصہ یہ ہے کہ پس وہ قائل ہو گئے اپنے گناہوں کے اپنے گناہوں کے کیا ہو گئے قائل ہو گئے او پہلے پہلے دن سبق میں آیا فا طرف نا بے تنوع بنا وہاں میں سمجھایا ہوں تو گناہوں سے مراد بنا قتل چوری وغیرہ نہیں ہے گناہوں سے مراد یہ شرک و کفر والا گناہ ہے جس کو دنیا میں عبادت اور ذریعہ قرب سمجھتے تھے قیامت کے دل پتہ چلے گا کہ یہ ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے کہ وہی مراد ہے پس قائل ہو گئے وہ اپنے گناہ ہوں گے سمرائے مجرمین چل لانت ہے اصحاب پر آگ والوں پر خدا کی لانت ان لدی نے جکش ہونا بھی ہے بے شک وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے بندے کے اللہ خمر اولا ہے بس ان کے بخشش ہوگی وہ اجرم کبیر میں آؤ نمبر دو جلب منفی اور ثواب ہوگا بہت بڑا وہ اصر اب حضرت دلائل کے بعد سمرا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے کام موت و حیات کو پیدا کرنا آسمانوں کو پیدا کرنا کل شہر قدیر ہونا دین ملک ہونا اور کیا نام ہے اپنے آسمانوں کو طاقتہ بنانا رجوم بنانا مزین بنانا یہ سارے کام جب میرے ہیں سمجھا اور علم میرے کا یہ حال ہے کہ زور سے بولو آہستہ بولو سب کچھ میں جانتا سنتا ہوں تو برکات دینے والا بھی میں ہوں اور کوئی نہیں بھی کو باقی اور چھپا کر کہو تم اپنی باتیں اب جھر اوبے ہی جب پکار کر کہو تم وہ باتیں جب زور سے کہو تم پکار کر کہو تم وہ باتیں جزا مقدر ہے اس کو سب خبر ہے چلے چاہے اس کو سب خبر ہے انہو علیم بذات الصدور بے شک وہ اللہ پاک جاننے والے سینوں کے رازوں تک کو سمجھا یہ سوال آیا کہ شرک و کفر کا انکار کریں گے اور جہاں پر اقرار جرم کر رہے ہیں حالات مختلف ہوں گے نا معاشر میں کیا ہوں گے کبھی تو وہ اقرار کریں گے سمجھا پڑے ہوں گے جانم چندر یا ویسے میدان معاشر میں وہ کہیں گے چلو انکار کر دیکھیں شاید کام بن جائے شاید یہاں سے ہاں کبھی جس طرح پیچھے پڑ حالت تاجر کبھی حالت ولت جہاں جیسے کبھی اقرار کبھی انکار مختلف حالات سمجھا سی کرو مانا مسلمان تھی وہ اس کا نام تھا وہ مسلمان تھی فسو کل اصحاب سعید بس لانت ہے سعید پر لہاں نہ اور چھپا کر کہو تم کوئی اپنی باتیں یا زور سے کہو تم وہ باتیں اس کو سب خبر ہے بے شک وہ جاننے والے سینو کے رازوں کو اللہ یا عالم ہو یہ علت ہے علیم ان کی کیا ہے اللہ فرماتے میں پیدا کیا اور جانتا نہیں ہوں کیا میں جب میں پیدا میں نے کیا تو جانتا بھی ضرور ہوں آیا نہیں جانتا وہ اللہ جس نے پیدا فرمایا ہے جس اللہ نے پیدا فرمایا کیا وہ جانتا نہیں ہے وہ اللہ کوئی فل خبیر اور وہی ہے الخبیر و خبردار سمجھا راز جاننے والا الخبیر و خبردار الحب الدی باریک بین ہے ہم بھید جاننے والا ہے الدی جال القن اردا پہلے بحث آئی تھی عالم علوی کی بحث اول کہاں لکھا تھا اللہ بھی خالہ کا سب آسما آیت نمبر تین شروع ہو رہی ہے نا آیت نمبر تین دو کے بعد وہاں لکھا تھا بحث اول عالم نے اب یہاں لکھا ہے بحث دوم عالم کرو مانا وہی وہ ذات پاک ہے دلیل اقلی خاص نمبر چار دلیل اقلی خاص نمبر چار وہی وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو زلولن نرم کیا بنایا سبحان اللہ پتھر کی طرح سخت ہوتی تو نہ ہم چل سکتے نہ سو سکتے سمجھا نرم بنا دی ننگے پاؤں چلتے رہو کوئی فکر کی بات نہیں سمجھا نہیں جی؟ یہ زمین کو پیدا اللہ نے کیا تو زلول ان والی صفت بھی اس کے اندر کس نے رکھی ہے اس لیے یہ دلیل خاص ہے وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے بنایا واسطے تمہارے زمین کو ضلول نرم ہم چھو فی نعمت نمبر اول چلو پھرو تم بیچ اس کے راستوں کے اس کے راستوں کے اندر تم چلو پھرو تم بکلو مل جی نمبر دو اور کھاؤ کھاؤ تم اس کے رزق سے اللہ کا دیا رزق جو زمین سے نکلتا ہے وہ کھاؤ بلے ہند شکریہ فکر آخرت شکریہ کا شکریہ یہ بھی ہے کہ آخرت کی فکر کرو اور طرف ہوتی اللہ پاک کے رجوع سب کا پھر اٹھ کر جانا زندہ ہو کر جانا سب کا آمن تم آئے منفک سماج سے آمن تم ہے نا سی یہ تخویف ہے دنیاوی ہے کیا ہے دنیاوی ہے خیال کرو منفک سمائے ہے نا منفک سمائے یہ سمائے امن تم کا مفول بھی ہے اور ان اکثا جو ہے یہ من سے بدل بن رہا ہے کیا بن رہا ہے اب خیال کرو آیا بے غم ہو گئے ہو تم اس ذات پاک سے جو متصرف ہے وہ تصرف رکھتا ہے آسمان ان کے اندر یعنی اس بات سے کہ دھسا دے دے تمہیں زمین کے اندر مثل قارون کے مثل قارون کے یہ دھنسا دے وے تمہیں غرق کر دے وے تمہیں زمین کے اندر مثل قارون کے فیضا ہے یا تمور وہ زمین تمور و کانپنے لگ جائے تموروں کا مانا تھر تھرانے لگ جائے کانپنے لگ جائے یوں حرکت کرنے لگ جائے اور تم اور زیادہ نیچے اترتے جاؤ اور تم زیادہ نیچے اترتے جاؤ اور چونکہ حرکت جو کرتی رہے گی نا زمین تو وہ اجزا ادھر ادھر ہوں گے تو بندہ اور زیادہ نیچے چلا جائے گا تب اچانک یہ زمین کانپنے لگ جائے تھرانے لگ جائے اور تم اور زیادہ اور بولو صحیح اور زیادہ نیچے اترتے چلے جاؤ سمجھا بھائی ام امن تم منفی سما آیا بیگم ہو گئے ہو تم اس ذات پاک سے جو آسمان کے اندر ہے جو کہ چھوڑے اوپر تمہارے ہاتھ بن پتھر پتھر چھوڑے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ جس سے تم ہلاک ہو جاؤ سمجھا بھی اب پیچھے منفی سما سے بھبے ارضا آمن تم منفی سما پر لکھا ہے یعنی تمہارے شرک و کفر کا مقتدا تو یہی ہے تمہارے شرک و کفر کا مقتدا تو یہی ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے یا تمہیں اوپر آسمان سے پتھر برسائے جائیں تمہارے شرک کا مقتضا یہی ہے سمجھا کہ فص ہونا کیسا نظیر اس کے اوپر عبارت ہے اگر کسی مسلحت سے عذاب عاجل ٹل جائے تو کیا ہوا اگر کسی مسئلے سے عاجل ٹل جائے تو کیا ہوا عذاب عاجل نہ آئے پس ان قریب جان لو گے تم کیسے تھا ڈرانا میرا نزیری بار انذاری تھا سمجھے نہیں مزر ہے فصل عالما اہندہ مجنا تو آئندہ دل عذاب ہے سمجھا جب عذاب کے معائنہ کرتے وقت تم جان لو گے کہ کیسے تھا ڈرانا میرا دونوں جگہوں پر منفی سما منفی سما آیا ہے آمن تم منفی سما ہے انجکس آمن تم تم منفی سمائے انجکس سمجھ رہے ہو متقدمین حضرات یہی فرماتے ہیں لو میرے ہی بلا نہ کھا لو ان کیفیتی پر ہے وہ تجھے یاد ہے نہیں ہے جی۔ پر نؤمن بہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ آسمان میں ہے بس ہم اس کی کیفیت میں داخل نہیں ہوتے کہ کیا کیفیت ہے اور صحابہ کرام تبا تابعین سب کے نزدیک متقدم کے نزدیک یہی کچھ ہے وہ سن رہے ہو بہت سارے علماء نے اسی کو سنجی دی ہے کچھ علماء نے متاثرین نے تعویل کی ہے اب تعویل سے مراد کیا ہے تعویل سے مراد یہ آیا بیگم ہو تم اس اللہ سے جو تصرف کرنے والا ہے آسمانوں میں تصرف کرنے والا ہے آسمانوں میں متصرف ہے پھر سما کہ سماج یہ تعبیر کی ہے سمجھے یہ بات ہے والدین قبل نمونۂ تخریفا ہے نمونۂ تخویف کا بیان ہے اور تعبیر دکھلایا تھا ان سے پہلے ان لوگوں ہاں، دین حق کو کس کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے پس سے تھا انکار میرا دیکھتے نہیں ہو میں نے کس طرح ان کو عذاب سے تباہ کیا اب علم گئے نمبر پنجوں ہے اللہ فرماتے ہیں پرندے پیدا میں نے کیے اور ان کو صاف ہاتھ اور یک بیچنے والی صفت کسی اور نے دی ہے جس طرح پرندے میں نے پیدا کیے ہیں یک بی اور صافات والی صفت بھی اسی طرح اشیاء کا دینے والا بھی میں ہوں اور برکت ڈالنے والا بھی ہاں اب عالم یہ رہو آیا نہیں دیکھا نے طرف پرندوں کے اوپر اپنے پر کھولنے والے کو یوں کر کے چلتے رہتے ہیں سمجھا نا سی اڑتے رہتے ہیں پر کھول کر پر کھولنے والے یا اور کبھی کبھی بند کرتے ہیں اور کبھی کبھی بند کرتے ہیں سمجھ رہے ہو یکنا یوں جو مارتے ہیں اے یوں یوں کبھی کبھی مار کر پھر چل پڑتے ہیں یک نے تو فرمایا گیا صاف فات کے بعد تو ہونا چاہیے تھا قاب ذاتن کیا ہونا چاہیے تھا ہاں صاف کو اسم لایا یک بدنا مظاہرہ لایا اس کی کیا وجہ ہے تو یاد فرما لو اس کی وجہ یہی ہے کہ تقلیل کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک اس کی طرف تقلیل کہ زیادہ حال ان کا صاف فاطن ہے اور یک بدنے والا حال جو ہے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ قلیل ہوتا ہے صاف فاطن کیا ہوتا ہے کثیر ہوتا ہے اس لیے صاف فاطن کو اسم اور اس کو پھیل لایا سمجھ رہے ہو کرو مانا آیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف پرندوں کے اوپر اپنے صاف فاطن پر کھولنے والے بجک اور کبھی کبھی بند کرتے ہیں سے کو سے الرحمان نہیں بند کرتا ان کو جب اور فضا کے اندر مگر رحمان اس کی صفت ہے اسی کی طاقت ہے انہو علت ہے بے شک وہ ساتھ ہر چیز کے دیکھنے والا ہے اس کو پورا پورا پتا ہے کہ کون سا کر رہا ہے کس کو کیا دینا ہے امن ہاد المد اللہ پھر یہ تخویف آ گئی تھی کیا آ گئی ہے چل تفلیف اب پہلے آجت کو ترجمہ کرو پھر اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ ہوں حضرت امن ہاد اللہ ہے نا امن ہاد اللہ دیکھ رہے ہو امن ہے مبتدا ام من تھا من ہے ہادا اس کی چاہے خبر ہے اور اللہ بھی ہوا جن جلكوں یہ ہادا سے بدل بن رہا ہے سمجھ رہے ہو ہو وہ جن دکم جو ہے یہ سیلا ہے اللہ کا اور جن فروکم جو ہے یہ جن دن کی صفت ہے آیا کون ہے یہ آیا آیا کون ہے یہ کون یہ یعنی وہ جو وہ لشکر ہے واسطے تمہارے یعنی وہ جو لشکر ہے واسطے تمہارے یعنی فورو جو مدد کرے گا تمہاری من دون سوا رحمان کے رحمان کے سوا کوئی تمہاری مدد کرے گا کون ہے وہ یعنی یعنی کوئی نہیں یعنی ہاں آیا کون ہے وہ جو وہ لشکر ہے واسطے تمہارے جو مدد کرے گا تمہاری سوا رحمان کے یعنی کوئی نہیں آئے امن ہاتھ اللہ پلتا نمبر ون آج منتفر نمبر ون آج میں دفع ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کو دفع ضرر کی طاقت نہیں ہے کوئی بندہ کوئی نوری ناری خاکی نقصان دفع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ان کافروں حماقت مجرمین چل گئے حماقت مجرمین نہیں ہے یہ کافر سمجھا تھی مگر بیج نرے دھوکھے کے ہیں سمجھے دھوکھے کے اندر ان کافروں بلکہ ہے جو اپنے معبودوں کو ناصر سمجھتے ہیں اپنے کو ہاں۔ سمجھتے ہیں یہ نیلے بے وقوف ہیں سمجھا کہ غرور اور میں پڑے ہوئے ہیں امن ہاد اللہ آیا کون ہے یہ یعنی وہ جو روزیاں دے گا تمہیں اگر بند کر دے گا اللہ پاک اپنی روزی کو اگر اللہ اپنی روزی دینا بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں روزیاں دے گا حضرت یہاں چل ہے آدم ای فال آدم جی، پہلے تو آدم دفے درد جو نقصان تک نہیں کر سکتے اب ہے تو وہ نفع بھی نہیں پہنچا سکتے روزیاں دے گا تمہیں اگر بند کر دے گا اللہ اپنی روزی کو ان کے نیچے عبارت ہے اے بہم یا علمون اے بہم یعنی وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ پاک ہی ہے اللہ اگر روزی دینا بند کر دے تو اور کوئی دینے والا نہیں ہے کھولنے والا بھی پھر وہی ہے اگر بند کر دے گے اپنی روزی کو بل لجو فی و نفور فورت بل آ گیا نا بل ہے نا کہیں بل سے پہلے لفظ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کوئی اناد مجرمین تو صحیح ہے دیکھو بل سے پہلے اور کچھ نہیں لکھا ہوا تو اس کا نشان لگا کر ہاشی پر یہ لفظ بنا دو لم یا اصرو بے دال کل بیان ہے لم یا کاو بے زال کل بیا میں لم یت آساؤ بلم یوز اینو لہو ولم یوز اینو ولم یوز اینو لین اب آنا جو ذہن و اذعان ہے نا صحیح اور تصدیق تصور منطق اذعان سب کو یاد کیا ہوا ہے آپ نے ہاں۔ اذعان ولم جو ذہن للحق بل لجو ولم یو ذہن یا باب اذعن بل بل لجو ہے بھائی ہاں، اب میں ساری عبارت کا ملا کر مانا کروں ہاشیہ والی عبارت کا مانا کراؤ یہ جو بیان آیا ہے دلائل اکریہ آما خاصا آئے ہیں اور تخلیف دنیاوی اخروی آئی ہے یہ ایسے ودی ہیں کہ لم تصرو بے کا ان باتوں کو سننے کے باوجود وہ متاثر اور نہ وہ یقین کرتے ہیں تابع ہوتے ہیں حق کا بل لجو فی بل لجو بلکہ زوری زور گھستے ہیں زور سے گھستے ہیں داخل ہوتے ہیں فی ہو تو سرکشی کے اندر کس کے اندر سرکشی کے اندر و نفورن اور نفرت کے اندر نفورن منت یعنی توحید ہے انت توحید ہے توحید سے سمجھا سی انت توحید ہے سمجھا بلکہ وہ زوری زور داخل ہوتے ہیں بیچ سرکشی کے وہ نفورن اور نفرت سے انت توحید ہے سمجھ آئی بات ہے بس افم موکی وکیب بنالا بجے ہی آدھا طرف دیکھو میں سمجھا دوں مثال ہے اللہ فرماتے ہیں مشرق اور مبحد کا حال اس طرح ہے کہ ایک آدمی سنو بات منہ نیچے کر لیتا ہے یوں اور چل پڑتا ہے کوئی راستہ نہیں ہے جس طرف منہ آتا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے بس منہ نیچے اور یوں ہی چل رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ سیدھا منہ کر کے راستہ دیکھ کر اپنے راستے پر چل رہا ہے تو فرمایا مجھے بتاؤ کہ منزل مقصود تک پہلا پہنچے گا یا دوسرا پہنچے گا کون پہنچے گا دوسرا جو سیدھا منہ کر کے جا رہا ہے راستے پر چل رہا ہے اور جو منہ نیچے کر کے بتاتا ہے چل رہا ہے جہاں ہی منہ آتا ہے وہ کبھی منزل مقصود تک مشرق کی مثال ایسی ہے کہ وہ منہ نیچے کر کے کسی کی بات نہیں سنتا راہ بتانے والے کا راستے کی تعلیم نہیں لیتا بس جیسے منہ آتا ہے چل پڑتا ہے تو مشرق کبھی جنت میں نہیں جا سکتا وہ جس طرح نیچے منہ کر کے چلنے والا وہ گڑھے میں گر کر ہلاک ہو جائے گا کیونکہ وہ دیکھے گا نہیں آگے گڑھا آئے گا تو گر کر ہلاک ہو جائے گا اسی طرح مشرق بھی جہنم کے گڑھے میں گر کر ہلاک ہو جائے گا اور جو آدمی اوپر سیدھا ہو کر جا رہا ہے راستے کو دیکھ کر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا گڑھے سے بھی بچے گا پانی سے بھی بچے گا دوسری مصیبتوں سے آفتوں سے بھی بچے گا خام بچھو سے بھی بچے گا تو اسی طرح مبحد جو ہے وہ بھی سیدھا کہاں جائے گا بات سمجھے یہ اب دیکھو اب ہم یمشی موقع یہ مقبل پر متفر آئے آیا پس وہ انسان جو چل رہا ہے مکیبن نیچے منہ کر کے اصل میں مکیبن کا مانا تو ہوتا ہے اونھا اونھا سمجھتے ہو سر نیچے پاؤں اوپر سر نیچے اور سمجھا نا تھی جی، کو سوچا کہتے ہیں مکیبن اکبا اللہ اعلیٰ بجے کوئی کوئی کہتے جی سارے تو کبن کا مانا ہوتا ہے کہ اونھا سر نیچے پاؤں جہاں وہ مراد نہیں ہے یہاں مراد ہے مکبر کا مانا منہ نیچے کر کے چلنے والا سمجھا بھی جس کو راستہ نظر بس مکبر منہ نیچے کرنے والا اعلی وجہ ہی اپنے منہ پر اعلی وجہ ہی اپنے منہ پر کا کیا مانا اپنے منہ پر کا مانا راستے پر نہیں چلتا بس جس طرف آتا ہے اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف منہ آتا ہے اسی طرف چل پڑتا ہے سیدھا نہیں چلتا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر سمجھ آیا ہے الا وجہ ہی اپنے منہ پر یعنی سیدھے راستے پر نہیں چلتا آہدا آیا پت وہ انسان جو چلنے والا ہے منہ نیچا کر کے اپنے منہ پر آہدا وہ پہنچنے والا ہے منزل مقصود کو آہدا کا معنی تو سمجھو نا پہنچنے والا ہے آگے لکھا ہے منزل مقصود تک وہ پہنچنے والا ہے منزل مقصود کو ام یمشی ام من جب وہ انسان جو چلتا ہے سویجن سیدھا ہو کر سویل کا مانا یہ مقابلے مقبن کے وہ منہ نیچا کر کے چلتا ہے یہ منہ اوپر کر کے چلتا ہے اعلیٰ مستقیم اوپر راہ راست کے سیدھی راہ پر مقابلہ اعلیٰ وجہ ہی کے سمجھ رہے ہو پھر منع کر رہا ہوں آیا ایاپک وہ انسان جو چلتا ہے منہ نیچے کر کے اپنے منہ پر آدھا وہ پہنچنے والا ہے منزل مقصود کو یا وہ جو چلتا ہے سب سیدھا اوپر راہ راست کے بس البلبی حضرت فرما دو وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں یہ دلیل اپنی خاص نمبر چھ اور کیا ہے بس تمہارے کان اور آنکھیں اور دل اللہ فرماتے پیدا میں نے کیا تمہیں اور کان آنکھ اور دل کسی اور نے دیے ہیں طرح پیدا میں نے کیا کان آپ بھی میں نے دیے ہیں تو جس طرح چیزوں کو پیدا میں نے کیا برکتے میں میں دے رہا ہوں کلیل تشکر بہت تھوڑا ہے وہ جو تم ہو کل ہو بلدی دلیل اکلی خاص نمبر سات جی۔ فرما دو وہی وہ ذات پاک ہے جتنے پیدا فرمایا تمہیں بیج پھیلایا تمہیں بیج زمین کے سمجھا اور طرف اسی کے جمع کیے جاؤ گے تمہیں تم سمجھا بھائی کو شکوائے اب شکوا گیا تو سوال کرتے جی یہ قیامت کب آئے گی نبی صاحب یہ قیامت کب آئے گی ہاں اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچے بتلاؤ قل انما ان عمل علم جواب شکوا طریقہ ہے اور فرما دو جواب میں ان کے علم علم تعین قیامت علم سے مراد تاجین والا تاجین کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے لکھا ہے نہ میرے پاس نہ میرے پاس وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور سی بات کری میں تو محد ڈرانے والا ہوں نظیر ان کے نیچے محد لکھا ہے اور بل اجمال لکھا ہے میں کی بات کری میں تو محد ڈرانے والا ہوں بل اجمال اجمال ہی ڈرانے والا کہ نہیں کیا مت ہے بس کیا گی باقی یہ کہ اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے مبین مگر صاف صاف اجماری طور پر لیکن صاف جانے والا ہوں فلم تخویف اخروی ہے آخرت کے عذاب کا ڈراوا پر جب دیکھیں گے اس عذاب کو کس کو دیکھیں گے عذاب کو عذاب کا ذکر جو ہے نہیں ہے لیکن انم عند اللہ ہے میں حاضر ہوں صادقین سے سمجھا جاتا ہے عذاب ذوالفتن قریب ذوالفتن فتح اور ظلفا یہ اسم مزدار ہے کیا ہے مزدار ہے اضلاف اضلافہ اضلاف اضلاف مزدار ہے اور یہ اسم مزدر ہے اسم مانا مدر میں العم المان ہے جو عند اللہ زلفا تو زلفا جو ہے وہ بھی کیا ہے عزم مزدور ہے زلفتن قریب آپ نے سیعت وجوہ لدین کا بگڑ جائیں گے منہ ان لوگوں کے جو کفر کرتے رہے کا کفر کرتے رہے چہرے بگڑ جائیں گے آدم اللہ تدلیل مجرمین مجرمین چل کا ہے تدلیل دلیل کرنے کے لیے انہیں کہا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جو تھے تم ساتھ اس کے مانگا کرتے تھے جو عذاب تم مانگا کرتے تھے وہ یہی ہے قل آ رہا ہے تم اب حضرت طریقہ تعلیم آ گیا چاہے میری طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں حضرت ان کو کہہ دو میاں ہماری تو دوستی ہے اللہ کے ساتھ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے اللہ ہے ہمارا مالک اب اس کی مرضی ہمارے اوپر رحمت فرماوے اس کی مرضی ہمیں ہلاک کرے ہمارا اس کا مسئلہ ہے تم اپنی خیر مناؤ تم کیسے بچو گے اس کی عذاب سمجھ رہے ہو ہماری نہ سوچو تم اپنی سوچو کہ تمہارا کیا ہوگا اللہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارے ساتھ جو کچھ کرے اس کی مرضی ہم راضی ہیں سمجھ رہے ہو لیکن تم اپنا سوچو گے تمہارا کیا ہوگا جب عذاب آئے گا کون تمہیں بچائے گا تم جو کفر و شرک کر رہے ہو رات دن کل آ رہا ہے تم ہے تخویف ہے طریقہ تعلیم تخویف ہے اخروی کے ساتھ حضر فرما دو خبر دو ہاں اگر ہلاک کر دے ہوئے مجھے اللہ تبارک بتانا اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں مجھے ہلاک کر دے ہوئے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے ہوئے موافق تمنا تمہاری کے موافق تمنا تمہاری کے ہلاک کر دے ہوئے مجھے اللہ پاک اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں او رحمنا یا رحمت فرماوے ہمارے اوپر حسب بے خود حسب اس نے وعدہ کیا ہوا کہ میں تمہارے اوپر رحم فرماؤں گا ہلاک کر دے ہوئے یا رحمت فرماوے جزا مقدر ہے لے سلنا غیر گئے روح لہ سا لانا یہ آ جاتا نہیں کے نیچے اہلا غنی نیچے نیچے کھڑا ہے لے سلنا اگر ہلاک کر دے ہوئے ہمیں مجھے اللہ پاک اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں یا رحمت فرما دے ہمارے اوپر تو لے سلنا ہمارا تو اس کے علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں سمجھا لیکن فمین یو جی رو کون پناہ دے گا کافروں کو عذاب دردناک سے تم اپنی خیر بناؤ تمہارے لیے جو عذاب دردناک تیار ہے تمہیں کون چھڑوائے گا کون پناہ دے گا کافرین کو عذاب دردناک آپ سے بن گائے اس لیے ہمارا فکر چھوڑ کر اپنا فکر کرو اس لیے ہمارا فکر چھوڑ کر اپنا فکر کرو ہو رحمان ہو طریقہ تعلیم ثانی چل گائے طریقہ تعلیم ثانی حضرت کہہ دو کہ ہم نے تو رحمان پر ایمان لایا اور ہم رحمان پر سہارا کرتے ہیں سمجھ رہے ہو اب تمہارا پتہ آخرت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ہم نجات پا رہے تم عذاب میں ہو پتا اس وقت چلے گا حضرت فرما دو دوبر رحمان ہو وہی اللہ رحمان ہے ساری رحمتیں کرنے والا آمنا بھی ایمان لائے ہیں ہم اس اللہ پر اس رحمان پر آمنا بھی پر لفظ ہے جس کی برکت سے عذاب اخروی سے محفوظ رہیں گے شاء اللہ جس کی